اور پوری امت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی علی رسول کریم اما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خوار بھی کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے ذلیل و خار بھی کرتا ہے اور طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار کر دیتا ہے اس حدیث کا خلاصہ اس معنی میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ ذلت و خاری اور مصیبتیں یہ نفس کی بات ماننے سے ہوتی ہے اور عزت اور راحت اس کی بات نہ ماننے سے ہوگی یہ تو نکلی اس میں سے یا عزت اور راحت یہ دونوں چیزیں اور ہر ایک کو مطلوب ہے ہر ایک چاہتا ہے بلکہ اسی کی تو فکر میں لگا ہے چوبیس گھنٹے کہ عزت بھی ملے اور راحت بھی ملے تو اس سے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اگر ہم نفس کی بات نہ مانیں تو یہ دونوں چیزیں ہمیں حاصل ہو سکتی ہیں اور نفس کیا کہتا ہے برے کاموں میں مبتلا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ایک گھڑی کی شہوت طویل زمانے تک غمگین کر دینے والی ہے ایک گھڑی کی شہوت طویل زمانے تک غمگین کر دینے والی ہے اس کے پہلے پچھلے اس میں ایک حدیث سنایا تھا پھر سنی جائے حیرت ابو امام رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ سے سنا کہ زیر آسمان و دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوا ہے یعنی خواہش نفسانی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول عبدل صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ سے واپس ہوئے تو مجاہدین سے فرمایا کہ تمہارا آنا مبارک ہے تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑا بڑا جہاد کون سا ہے فرمایا انسان کا اپنی خواہشات نفسانی سے جہاد کرنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی پہلوان نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے نفس پر غالب آ جائے ایک مرتبہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا اعزاز اکرام کرو کھانا کھلاؤ کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا و مصیبت میں ڈال دے اور اگر تم اس کی توہین کرو اور بھوکا ننگا رکھو تو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے سابق رام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ برا ساتھی دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے حضرت فضالہ فضالہ پڑھتے ہیں بھائی حضرت فضالہ کامل رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا نے ارشاد مبارک فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف اسی طرح جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے ہو فائدہ نفس اور شیطان دونوں ہما وقت اس بات کے در پہ رہتے ہیں کہ انسان کو نیک کاموں سے روکا جائے اور برائی کی طرف راغب کیا جائے لیکن ایک سچا مومن ہمیشہ کمر باندھ کر حق و باطل خیر و شر اور نیکی و بدی میں تمیز کرتے ہوئے سرات مستقیم اختیار کرنے کی جد و جہد کرتا رہتا ہے اور جب وہ ان کٹھن منازل کو طے کرنے کے لیے کمر باندھ لیتا ہے تو اسے تائید یزدی حاوی حاصل ہو جاتی ہے اور بے شک رب کریم اپنے بندے کو بے یارو مددگار نہیں چھوڑتا حضرت علی رضی اللہ کا قول ہے کہ خبردار خواہشات کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دینا کہ وہ ان خواہشات کا آغاز برا اور انجام بہت نقصان دہ ہوتا ہے کیا فرمانے خبردار خواہشات کو اپنے اوپر حاوی مت ہونے دینا کیونکہ ان خواہشات کا آغاز برا اور انجام بہت نقصان دہ ہوتا ہے اگر دیکھو کہ تمہارا نفس خبردار کرنے اور ڈرانے سے قابو میں نہیں آ رہا ہے تو اسے امید اور ترغیب کے ذریعے جھکانے کی کوشش کرو کیونکہ ترغیب اور ترغیب اگر ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو نفس کمزور ہو کر جھک جاتا ہے یہ سب نفس کے متعلق پڑھ رہا ہوں اور آپ کو سنا رہا ہوں اور خود بھی سن رہا ہوں ہم لوگ کے پاس ہے کہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس بھی ہے یہ نہیں ہے تو آپ لوگوں بھی کبھی کچھ سکھاتا ہے ایسی ایسی باتیں جو اس کا کام ہے یا نہیں سکھاتا ڈرتا ہے کہ بمبئی والے ہیں اور بڑے سیانے ہیں ان کو ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے ایسا ہے کیا بھائی ظفر بھائی نہیں نا نل بازار والے بھنڈی بازار والے تو بہت ہی ہوشیار ہیں تو ان کو بھی بناتا ہے نہیں بناتا اس کا کام ہی بنانا ہے اور حضرت علی رضو فرما رہے ہیں کہ اس سے ہماری زبان میں پٹاؤ کیا ہے ترغیب و ترغیب کے ذریعے اسے پٹانے یہ سمجھ رہے نا زبان تو آپ بھی سمجھتے ہیں پٹاؤ والی پٹانے کے چکر میں تو رہتے ہیں ہر دم کسی نہ کسی کو جہاں نفع ہوتا ہے تو جو زبان سمجھے بیان اسی میں ہونا چاہیے اور یہ نفس کسی کو کسی حال میں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاتا ارادہ تو یہ کیا تھا کہ نفس کی بات چونکہ آٹھ مجلسیں اس کی ہو گئی نفس کے متعلق اور رمضان میں صرف نفس ہی سے مقابلہ کرنا تھا شیطان قید تھا تو اس لیے اسی کی بات چلی اب سوچا شیطان چھوٹ کر آ گیا تو شیطان کی کچھ بات ہونی چاہیے شیطان چھوٹ گیا نا اگر محلے کا کوئی بھائی پورے محلے والوں کو ستاتا ہو تو کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ حکومت اسے گرفتار کر کے تڑی پار کر دیتی ہے یہ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں تڑی پار ارے بھائی یہ سمجھتے نہیں سمجھتے جو نہ سمجھو کہہ دے نہیں سمجھتے اچھا آپ نہیں سمجھتے آپ تو مفتی ہیں لیکن یہ زبان مفتی کی تو ہے نہیں کہ سمجھنا ضروری ہے مفتی کی شان اس سے نہیں گھٹتی مفتی تو مفتی ہے یعنی اس کو کیا کہیں گے شہر بدر کر دیا بدر تو سمجھیں گے آپ اور شہر بدر سے آپ سمجھ گئے کہ اسے شہر سے نکال دیا گیا کہ اتنے مہینے تک تو اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتا اس کو کہتے ہیں بمبئی کی زبان میں کڑی پار جہاں رہنا وہاں کی زبان سیکھنا چاہیے تاکہ کوئی گالی دے تو پتہ تو چلے گالی دے رہا ہے اور کہیں نہیں سمجھے تو کہیں گے مقرر ارشاد ایک آدمی کو سناتے سناتے کہنے لگے نیا پھنسی مجھار تو لوگ کہنے لگے امین امین تو محلے کا بھائی اگر تڑی پار ہو گیا تو محلے کے لوگ بہت اطمینان کا سانس لیتے ہیں کہ بھائی چلو چھ مہینے تک صحیح لیکن کم سے کم اطمینان سے تو جیئیں گے لیکن دن تو گزر ہی جاتے ہیں آخر ایک دن تو چھ مہینہ پورے ہو ہی جائیں گے اور جب آئے گا تو غصے میں رہے گا کہ نہیں رہے گا بہت غصے میں ہوگا کہے گا اتنے دن سے میرا ہفتہ بند تھا اب سب وصول ہوں گا ایسے ہی یہ شیطان جو تھا یہ تڑی پار تھا کیا ہو گیا تھا اس کا یہ ایک مہینے کے لیے اسے تڑی پار کر دیا گیا تھا ابھی آیا ہے تو بہت غصے میں ہے بہت غصے میں اور کہے گا کہ ابھی ہم بتا دیں گے کیا کہہ رہا ہے ابھی ہم تم کو بتائیں گے اور جتنی کسر ہے سب نکالیں گے تم کیا سمجھتے ہو تو آ گیا نا دیکھو کس نے بھیجا ہے یہ کہاں گیا بھائی میرا موبائل ذرا لاؤ ذرا اس میں سنو کسی نے ایس ایم ایس کیا اور ایس ایم ایس کون کرے گا اس وقت تو اللہ تعالی مولانا جنید کو بہت اچھا رکھے نوجوان آدمی اللہ ہر فتنے سے بچائے نفسان کے دھوکوں سے بچائے خوب کام لے قبول فرمائے تو وہ خوب خوب میسج بھیجتے ہیں اور میرا بیان بھی اب ان کا جو اتبلیغ تبلیغ ڈاٹ کام ہے W W W Tabligh dot com اس سے میرے یہاں سے عام ہونے سے پہلے پہلے وہ بہت جگہ میرا بیان سنوا چکے ہوتے ہیں اللہ ان کو بہت اچھا رکھے اور کہہ رہے تھے کہ نفس کا بیان جو ہے یہ بہت لوگ جلدی جلدی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں منتظر رہتے ہیں کہ اتوار آئے اور نفس کا بیان ہو یہ تو بیان ہوتا ہی نہیں ہے اچھا میں آپ سے پوچھوں بیان کتنی دفعہ آپ نے سنا کہاں کہاں سنا تو آپ کیا جواب دیں گے وعلیکم السلام دشمن کی خبر نہ ہو کہ دشمن کس حال میں ہے کیا کیا کرتا ہے اس کی سازشیں کیا ہیں تو پھر ہم سے زیادہ لوٹ جانے والا کوئی نہ ہوگا ساری دنیا کی حکومتوں کا دستور ہے کہ جنگ چاہتے نہیں ہاں کچھ شرری لوگ ہیں جو چاہتے ہیں دنیا میں کبھی آئیں امن چین قائم نہ ہو سکے اللہ ایسوں کو بھی ہدایت دے ورنہ ان کا بیڑا غرق کر دے کہ دنیا میں کسی کو چین سے رہنے نہیں دینا چاہتے ایسے لوگ بھی ہیں اللہ ان کے شر سے پورے انسانوں کی حفاظت فرمائے اور خصوصاً اہل حق کی حفاظت فرمائے لیکن جنگ نہیں چاہتے ہوئے سارے ممالک جتنے ہیں دنیا میں سب اپنے آپ فوج تیار رکھتے ہیں اور کروڑوں روپے فوج پر خرچ کرتے ہیں کروڑوں روپے کتنے لاکھوں آپ کو ایسے فوجی ملیں گے جو جنگ کیے بغیر ریٹائرڈ ہو گئے ہے نا بات یہ لیکن اس کے بعد اس تجربے کے بعد کتنے سال اتنے اتنے لاکھوں ریٹائرڈ ہوئے اور کبھی جنگ نہیں کیا جانے تو فوجی سسٹم ختم کر دو لیکن کوئی حکومت اس پہ تیار نہیں ہوگی کیوں اندیشے دشمن یہی ہے نا دشمنی ہے بھی نہیں لیکن اندیشہ ہے کہ ممکن ہے کسی بات پر دشمنی ہو جائے پڑوسی ملک سے یا کسی ملک سے تو ایسا نہ ہو کہ اس وقت ہم تدبیر کرنا چاہیں اپنی حفاظت کی تو دشمن ہمارے اوپر غالب آ جائے اس سے پہلے لاکھوں روپے خرچ ہو تو چلے گا کروڑوں خرچ ہو تو چلے گا لیکن دشمن سے حفاظت کے لیے تیاری مکمل ہونی چاہیے اور یہ فوجی روز ورزش اور اپنی پریڈ کرتے ہوئے جو جو ان کو سکھایا جاتا ہے روز کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ آپ نے دیکھا ہے ہم تو وہیں ملٹری کیمپ کے سامنے ہی رہتے تھے تو دیکھو تو روڈ پہ بھی دوڑا رہے ہیں گاڑی کے پیچھے بھی دوڑا رہے ہیں اور کمپاؤنڈ میں بھی زور زور سے آواز آ رہی ہے ان کے اشارے کے کمانڈر کے اور وہ سیکھتے ہیں چلاتے ہیں ہاتھ پہ ہلاتے ہیں جو کچھ کرتے ہیں سب کرتے ہیں بھائی کب لڑنا ہے کا لڑنا ابھی نہیں ہے پتہ نہیں کب لڑنا ہے لیکن تیاری اتنے روز کی رہتی ہے کوئی ملک اگر کسی پر قبضہ کر لے تو کچھ لوگ موت کے گھاٹ اتر جائیں گے اور جس پر قبضہ کرے گا اس ملک کا مال و دولت دشمن کے ہاتھ میں چلی جائے گا لیکن نفس شیطان کے حملے سے آدمی جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ رہے گا اس کے حملے سے کہاں جائے گا ٹھکانا اس کا کیا ہوگا جہنم اور کتنے دن ہوگا ہمیشہ کا ایمان اگر بچا کے لے گیا تو پھر کچھ دن کے لیے صحیح اور یہ دشمن ہے یہ اللہ نے اپنے پاک کلام میں بتایا جس میں شک و شبہ نہیں اور حدیث پاک ہم نے آپ کو بہت ساری سنایا تو کچھ خیال میں آ رہا ہے کہ ہمیں بھی اپنے دشمن سے حفاظت کے لیے کچھ سوچنا چاہیے اور ذرا پلٹ کر دیکھیے کہ کیا کیا اس نے کیا تو کچھ سمجھ میں بھی آئے گا کہ ایسا ایسا اس نے کیا اچھا بھائی کیا نہیں کیا جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو کتنے گھنٹے پہلے ہوتی ہے آدھا گھنٹہ پہلے ہوتی ہے اس لیے کہ سبھی کو معلوم ہے کہ صبح کے کچھ تقاضے ایسے ہیں جس میں کچھ وقت لگتا ہے اس لیے آدھا گھنٹے پہلے ہوتی ہے تو اذان کی آواز آپ کے کان میں جب پڑتی ہے تو فوراً ایک خیال نہیں آتا کہ ابھی اذان تو آدھا گھنٹے پہلے ہوئی ہے نماز جماعت میں ابھی وقت ہے لہذا چند منٹ تھوڑی دیر اور سو جاؤ ایسی آواز آپ لوگ کو کبھی آئی آتی ہے تو یہ آواز ہے کس کی اسی نفس کی تو ہے اللہ پاک نے اپنی طرف متوجہ کیا کیا بوت ہو اور بات بھی بڑی عجیب ہے کہ جس کی آگے وہ ترغیب دینے والا ہے نب اسی کو اللہ نے بتایا اسی کی آواز لگوایا نماز نماز نیند سے کیا ہے کوئی بولو نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر اور جیسے کان میں آواز آئے گئی نفس نے کیا کہا یہ نہیں کہا کہ تیری نیند نماز سے بہتر یہ نہیں کہا یہ کہے گا تو آپ جھگڑا کریں گے یہ نہیں کہتا کبھی نہیں کہا ہم کو تو بہت دفعہ کہا لیکن یہ نہیں کہا آپ کو پتا نہیں کہا کہ نہیں کہا پھر ڈرتا ہوگا اس لیے آپ کو نہیں کہتا ہوگا ڈرتا ہے تو کہاں کیا کہتا ہے کبھی کہتا ہے نماز نیند نماز سے بہتر ہے ایسا نہیں کہتا بلکہ بہت ہمدردی کے انداز میں آ کر یہ کہتا ہے ابھی تو آدھا گھنٹہ باقی ہے تھوڑا سو جاؤ کتنا اور یہ کہہ کر یہ کہتے ہی اپنے چیلوں کو کام سے لگا دیتا ہے کس کو نفس کا چیلا کون ہے شیطان ہے نفس کا چیلا شیطان نفس کون ہے استاد ہے شیطان کچھ نہیں نے کا ہے نا تو نفس جو ہے استاد ہے تو کہتا ہے اتنا کام میں نے کر دیا میں نے ایک پھونک مار دی اب دوسرا کام تو شروع کر دے وہ بڑا ہے نا ذرا تو اس لیے چھوٹے کام وہ نہیں کرتا ہاتھ پیر دبانے کا کام وہ نہیں کرتا بولتا ہے تو کر میری شان کے خلاف ہے ہاتھ پیر دباؤں میں پھونک دیا اس کے کان میں ایک گولی دیا ہوں اس کو ایسا انجیکشن دیا ہوں کہ ابھی سوئے گا تو اس لیے وہ کہتا اب دبانے کا کام تو شروع کر دے تو ہاتھ پیر دبانا سبکیاں دینا شروع کر دیتا ہے اور ایسے ایسے مارنے سے نیند بہت جلدی آتی ہے اس کو مارنا نہیں کہتے اس کو تھپکیاں دینا کہتے ہیں بھپکیاں دینا الگ بات ہے تھپکیاں دینا الگ بات ہے بمبئی کے لوگ بھپکیاں بہت دیتے ہیں جس کو بمبئی والے کہتے ہیں ہول بہت دیتے ان کے ہول میں مت آئیے کبھی ہاں ڈریے مت تو ایسے ایسے کرتا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا آگ بند کرو بس تمہارا کام ابھی ہو جائے گا اور پھر ہم کیا کرتے ہیں فرما بردار بہت فرما بردار ہیں مگر کس کے چلے میں چل رہے تھے علی گڑھ کے نوجوان کچھ پڑھ کر آئے تھے یونیورسٹی سے ہماری جماعت ان کے گاؤں میں گئی وہاں پڑھے لکھوں کا گاؤں تھا ایک طرف پڑھے لکھے بھی بہت سارے تھے دوسری طرف بہت سارے جاہل تھے ہل چلانے والے تو گشت میں لے گئے ملاقات کے لیے تو کہا ان سے بات کیجیے بہت لگے ہیں تو دو تین دفعہ کہا بہت لگے ہیں تو مضمون دوسرا ہوا بیان کا کہ جب لگے ہیں تو لگے والوں کو تو کچھ اور سمجھانا چاہیے اور جو نہ لگا ہو اسے کچھ اور سمجھانا چاہیے تو جب دو آدمی سے میں بات کر چکا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جو متکلم ہے یہ میری بات کو سمجھ نہیں رہا ہے تو اس نے کہا بھائی صاحب اس وقت میں جوان تھا بھائی صاحب یہ بہت لگے ہیں کا مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں تو ہم نے کہا بہت کام میں لگے ہیں کہا نہیں بہت دنیا میں لگے ہیں اس لیے ان سے کوئی اور مضمون بیان کیجیے آپ تو یہ اصطلاح جو ہے سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے جہاں رہے آدمی تبھی سمجھا سکتا ہے تو نب شیطان کے فرما بردار ہم ایسے ہوئے کہ اس نے کہا سو جاؤ اور کبھی نہیں کہتا نماز قضا کرو ہم سے تو نہیں کہا کبھی نہیں کہتا جماعت چھوڑو کبھی نہیں کہتا ترغیب اور ترہیب بڑے پیار سے دیتا ہے بڑے پیار سے کیا کہہ دیتا ہے تھوڑی دیر ابھی تو آسان ہے اور آدمی ذرا ہمت کرنا چاہتا ہے کہ جانے تو اٹھ جاؤ تو فوراً ایک دوسری تقریر کرتا ہے استنجا وضو تین منٹ دو رکعت سنتیں دو منٹ اور مسجد کا راستہ دو منٹ کا سب سات منٹ چاہیے بیس منٹ اور سو ایک دوسری تقریر کرتا ہے کبھی کیا آپ لوگوں کو نہیں کیا ارے بولو تو صحیح روز کرتا ہے اور یہ کسی کو چھوڑ کر جاتا نہیں کسی کوشش کرتا ہے اور عجیب ہے اتنا ڈھیٹ ہے اور اپنے کام کا اتنا پکا ہے کہ روز ہر لمحے اگر ناکام ہوتا رہے تو فوراً پھر کمر باندھ لیتا ہے کہتا ہے آؤ پھر ہم دیکھیں گے تمہیں اور ہم اتنے غافل ہیں کہ چوبیس گھنٹے میں ایک دفعہ بھی یاد نہیں آتا کہ یہ ترغیب میرے دشمن نے دیا ہے میں سچ کہتا ہوں آپ کو تو کیسے کہوں آپ کی بڑی شان ہے لیکن غور کر کے دیکھ لیں گے تو شاید ایسے ہی نکلے آپ بھی اللہ ماشاء اللہ کہ کئی کئی مہینے گزر گئے یاد ہی نہیں آیا کہ دشمن نے ہمیں لوٹا یا نہیں لوٹا کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا ہے خیال ہی نہیں آیا میں ہاتھ اٹھوانا پسند تو نہیں کرتا کہ کہوں کہ ہاتھ اٹھا کر بتائیے مجھے کہ آپ کو نفس کے دھوکوں کا خیال کس وقت آیا یہ ہاتھ اٹھوانا پسند نہیں ہے کہ آپ کی شان کے خلاف ہے ورنہ میں کہتا ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیے کتنی دفعہ آپ نے سوچا کہ یہ دشمن ہے اس سے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے یا جتنی دفعہ اس نے جو داؤ چلا ہم اس کے شکار ہو گئے تو اکثر تو یہی ملے گا ہم اس کے شکار ہو گئے یہ چھوڑتا کسی کو نہیں وہ جو حضرت علی رضون فرما رہے ہیں نا اس کی وجہ سے ہمیں وہ بات یاد آئی جو پہلے کسی اور عنوان سے یا یہی عنوان رہا ہوگا میں نے آپ کو سنایا ہے اس لیے کہ میرے گھر کے بچوں نے سوال کیا کہ پھر یہ نفس و شیطان کو بنائے ہی کیوں اللہ تعالیٰ نے جب یہ دشمن ہے تو بنائے ہی کیوں تو وہ ایک مضمون ہے ابھی آئے گا اگر ضرورت ہوئی اللہ تعالیٰ مناسب سمجھیں گے ہمارے اور آپ کے حال کے اعتبار زبان پہ ڈال دیں کہ اس کی بھی وضاحت کرو لیکن میں ایک بزرگ کی بات آپ کو سناؤں ایک دفعہ درود بات پڑھ لیجیے سولو حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے بہت کیا مقام ہوگا یہ تو اللہ ہی جانے لیکن دنیاوی اعتبار سے تو دنیا نے دیکھ لیا کہ جن بزرگوں کی سارے عالم میں توتی بول رہی ہے ان کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے حضرت مفتی محمد رفیع صاحب عثمانی اور حضرت مفتی محمد تقی صاحب عثمانی اللہ ہر فتنے سے بچائے اور خوب کام لے قبول فرمائے اتنے بڑے عالم ہیں لیکن حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیٹھ ہوئے توبہ کیا ان کے ہاتھوں پر اور ڈاکٹر صاحب پہلے وکیل صاحب تھے بعد میں ڈاکٹر صاحب ہوئے باقاعدہ وکالت پڑھا پڑھنے کے بعد پھر خیال ہوا کہ یہ پیشہ ہم سے نہیں ہو سکتا تو پھر باقاعدہ پڑھ کے ڈاکٹر بھی بن گئے اور وہ پیشہ انہوں نے اختیار کر لیا ان کے تذکرے سے روحانی قوت بڑھ جاتی ہے علم اگر ان کے بارے میں ہو جائے اور ان کی پہچان ہو تو ان کے تذکرے سے روحانیت میں اضافہ ہوتا ہے عجیب اللہ نے بنایا اور ان کے ملک کے صدر بھی ان کا پیر دبایا کرتے تھے اور وہ ہاتھ جب بدلا ہوا سمجھ میں آتا کہ روز روز کی خدمت کرنے والوں کا ہاتھ نہیں ہے کوئی اور ہاتھ ہے وہ تو جنرل صاحب تھے نا تو حضرت فرماتے کون بھائی وہ عرض کرتے صدر صاحب کرتے کہتے کہ حضرت ضیا ہوں ضیا صاحب رہنے دیجئے ضرورت نہیں ہے تو صدر محترم کہتے حضرت مجھے ضرورت ہے دیکھا آپ نے اللہ والا بننے کا فائدہ ہاں؟ جس کے پاس اپوائنٹمنٹ لے کر ملنا اتنا مشکل کام ہے وہ آ کر پیروں میں گر جائے اور پیر دبائے اس کو کہتے ہیں تقوی کا انعام تقوی کا انعام جو رمضان ابھی گزر گیا نا دینے لٹا رہے تھے لوٹ لو میرے بندو لوٹ لو تقوی حاصل کرنے میں دو دشمن مقابلے میں تھے ایک شیطان اور ایک نفس شیطان کو میں نے قید کر دیا اور تمہیں بھوکا رکھ کر نفس کو کمزور کر دیا اب غلبہ پا جاؤ غالب ہو جاؤ اور متقی بن جاؤ تاکہ سارے انعامات جو میں دینا چاہتا ہوں سب سے تم مستحق بن جاؤ لیکن ہمیں وہ انعام کہاں چاہیے ہمیں تو مال مال مال حضرت فرماتے ہیں کہ جب بڑھاپا آ گیا بیماریاں لگ گئی تو اب رات کو یہ ہونے لگا کہ جب تحجد کے وقت آنکھ کھلتی تو یہ نفس کہنا شروع کر دیتا ہے اتنا مجاہدہ کر کے اتنے بڑے متقی بنے لیکن چھوڑ کر نہیں گیا ہمیں کیا دھوکہ لگا ہے کہ ہم ایک دم قافلے سمجھتے ہیں سو چھوڑ کر چلا گیا ایک لمحہ نہیں چھوڑتا ایک لمحہ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ مانتے ولا تکلنا الا انفسنا طرف آئی پلک جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے مت کیجیے اس کا مطلب ہے وہ اتنی دیر بھی چوکتا نہیں وار کرتا ہے اور پتہ نہیں کتنا نقصان پہنچا دیتا ہے حیض فرماتے ہیں کہ جب آنکھ کھلتی ہے تو آتا ہے اور کہتا ہے اور میں ارادہ کرتا ہوں کہ اب اٹھ جاؤں اس وضو سے فارغ ہوں کچھ رکاتے پڑھ لوں کچھ اللہ اللہ کر لوں اور جو عادت جوانی میں ڈال دی جائے گی بڑھاپے میں اللہ یقیناً توفیق دیں گے اور اگر بڑھاپا اور بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ اعمال چھوٹیں گے تو بغیر کی اجر دیں گے فائدہ تو ہو کر رہے گا اور کرنے کے کام سب جوانی میں ہی کرنا چاہیے جب اس کی عادت ہو جائے گی تو پھر بڑھاپا بہت آسانی سے گزرے گا لیکن ہم سمجھتے ہیں جوانی سونے کے لیے ہے حالانکہ ابھی رمضان گزرا ہر ایک کو تاجد کو اٹھنا آسان ہو گیا تھا ابھی جو لوگ سوال کے چھ روزے رکھیں گے پھر چھ دن اٹھیں گے تو جب اٹھ سکتے ہیں تبھی تو اٹھتے ہیں ان دنوں نے تو بتا دیا کہ اٹھ سکتے ہیں اگر نہیں ہو سکتا میرے دوستوں بزرگوں جوانوں تو کم سے کم ہفتے کا ایک دن تو طے کر لیں کہ کل چھٹی کا دن ہے آج جلدی اٹھ جائیں گے اور نفس کہے گا سو تو اسے کہیں گے تو ایک گھنٹہ پہلے اٹھ جا دو گھنٹہ زیادہ سو لائیں گے یہی ترغیب دیں اسے کیا کہ کل چھٹی ہے آج جلدی اڑ جا آج جلدی سو جا جلدی اڑ جا اور ایک گھنٹہ جلدی اٹھتا ہے اور دو گھنٹہ زیادہ سنائیں گے ہمارے پاس فون آئے کبھی یہ بیان ہوا تھا کہ دنیا سٹرڈے نائٹ مناتی آپ بھی منائیے دنیا سیٹرڈے نائٹ مناتی آپ بھی منائیے لیکن آپ ایسے منائیے دنیا کی سیٹرڈے نائٹ ہوتی ہے ہم دیر تک جاگیں گے سوئیں گے آپ سیٹرڈے نائٹ منائیے ہم جلدی سوئیں گے جلدی اٹھیں گے اس طرح سے منائی اور نمازوں میں سب سے بھاری نماز نف پر یہ تحجد کی نماز ہے یہ نف پر زبردست کوڑے ہیں یہ جو چاہتا ہے کہ اپنے نف کو قابو میں کر لے غالب ہو جائے مرتا تو ہے نہیں جو اپنے نفس پر غالب ہو جائے وہ فرض روزوں کے علاوہ نفل روزوں کا بھی اہتمام کرے اور تحجد کا اہتمام کرے نفل روزوں میں کہتے ہیں پیر اور جمعرات اور مہینے کے تین دن تیرہ چودہ پندرہ تو تین روزے اگر ساتھ میں رکھنا مشکل ہے تیرہ چودہ پندرہ تو پیر جمعرات رکھ لیں ارے نہیں تو کبھی پیر کبھی جمعرات رکھ لیا مہینے ہر پیر جمعرات کو نہیں رکھا تو کم سے کم مہینے کے دو چار کی عادت ڈال لیا دیکھو وہاں مکہ اور مدینہ ماشاء اللہ اگر دن بھولا ہے آدمی کہ آج کون سا دن ہے تو مغرب سے پہلے پہلے سمجھ میں آ جائے گا کہ آج پیر ہے یا جمعرات ہے دیکھ لیں کتنی گرمی ہو کیسی بھی ہو لیکن مسجد میں روزے داروں کی تو بھیڑ ہوتی اور لمبے لمبے دسترخوان لگاتے ہیں اس لیے وہ جانتے ہیں کہ بہت سے روزے دار ہیں یہاں کے وہ لوگ جن کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے وہاں پہنچتے ہیں حج اور عمرے کے ایام میں تو وہاں ان کو ان کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ خود روزہ رکھنے لگتے ہیں بہت سے لوگ یعنی ٹور والا اس کا اہتمام کرتا ہے بھائی کل کسی کو روزہ رہنا ہو تو میں انتظام کر دوں تو بہت سے کہتے نہیں ہم بھی روزہ رکھیں گے رات کو فیری کا انتظام کر دو یہ تو دیکھتا ہوں تو نب کو قابو میں لانے کے لیے یہ دو عمل بہت مجرب ہے جس کا جی چاہے کر کے دیکھے کیا تحجب کی نماز اور بس فوراً آگے کہہ دیتا ہے یہاں سوچا وہاں کہہ دیتا ہے فوراً ارے یہ تو نیک لوگوں کا کام ہے تو نیک بننا تو ہم سب کا کام ہے نا اگر یہ نیک لوگوں کا کام ہے تو نیک بننا تو ہم سب کا کام ہے نا پہلا کام ہی شروع کر دو اور کیا بہت مدد ملتی ہے حضرت برماتے ہیں کہ جیسے آپ کھلی اور ارادہ کیا کہ اٹھوں فوراً آتا ہے اور ایک تقریر کرتا ہے کہ دیکھو بہت بوڑھے ہو رہے ہو بوڑھے بہت ہو رہے ہیں ہماری نواسی ماریا اس کی فرمائش رہتی ہے کہ نانا میرا نام بیان میں ضرور لینا اب یہ تین سال والی کو فکر ہے کہ میرا نام لوگ جان جائیں روشن ہو جائے سمجھ جائے کہ میں کچھ ہوں یہ نام ہم بھی چاہتے ہیں اور ہمارے اندر بھی تین سال سے لے کر اب تک یہ جذبہ پنپتا رہا بڑھتا رہا اور اسی کے حاصل کرنے کے لیے کہ لوگ ہمیں جانے ماننے سمجھیں اکرام کریں عزت کریں مسافے کریں نہ جانے کتنے کتنے جتن کیے جاتے ہیں بعض بزرگ تو بننا نہیں چاہتے لیکن بزرگوں کے خادم بن جاتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر حضرت سے مسافہ ہوگا ہی نہیں اس لیے پہلے مجھ سے کریں گے تب کریں بھائی صاحب ذرا پلیز آپ جانتے ہیں ہاں۔ اب یہ کہتے ہیں حضرت کا مقام ہو کے نہ ہو پہلے ان کا مسافہ بعد میں میرا پہلے میں ہی بڑا ہوں حضرت سے سمجھے آپ اس لیے حضرت سے قریب رہنے بہت سے نفسانی دھوکے بھی ہیں اور جتنے حضرت ہیں سب سے میں کہوں گا کہ اگر مناسب سمجھے تو قریب رہنے والوں خوب ڈانٹیں بگڑے بے عزت کریں ماریں بھگائیں کیونکہ جس چیز کے متلاشی ہیں عزت و اکرام کے جب وہ نہیں ملے گا تو بھاگ جائیں گے اور اللہ کے لیے ہوں گے تو نہیں بھاگیں گے کہیں گے ہم ہم تھوڑی چاہتے میرا اکرام کیا جائے میں تو چاہتا ہوں میری پٹائی کیجیے کچھ بھی کیجیے مجھے بنا دیجیے پونا میں ایک پیون ہے اسکول کا پیون جہاں عورتیں بہت ٹیچرز ہیں لڑکیاں بھی پڑھتی ہیں لیکن اتنا اچھا مرید ہے دیکھیں گے تو کہیں گے تو چپو معلوم ہوتا آپ کیا تعریف کر رہے ہیں اس کی لیکن اللہ نے اسے بھی توفیق دیا دو ڈھائی سال تک مسلسل نفس سے لڑتا رہا وہ اور ہارتا رہا لڑتا رہا اور ہارتا رہا بس ایک بات کہتا تھا میں آپ کی مجلس میں آ جاؤں آپ مجھے جوتے سے ماریے ڈنڈے سے ماریے مگر میں نفس کو سیدھا کر دیجیے اور میرا نفس اتنا کبھی سے سیدھا ہو ہی نہیں سکتا اور فون پہ روتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ ایسے ماحول میں ہوں کہ بچ ہی نہیں پاتا میں کیا کروں لیکن چونکہ ایک ہی فکر غالب تھی کہ نفس کی بات نہیں ماننا ہے دھیرے دھیرے دھیرے اس کی آہیں اس کا کڑنا اس کا مانگنا تدبیریں پوچھنا عمل کرنا الحمدللہ ایسا غالب ہوا ہے نفس پر کہ چو چرا کرنے دیتا نہیں دبا ہے فوراً کہتا ہے نام بھی لینا نہیں ہے تو مریض مگر میں اس تصور کرتا ہوں تو میرا جی خوش ہوتا ہے مشاہد کے پاس جا کر یہ سب اپنے امراض کو چھپانا اور اس کو بتا کر علاج نہ کرنا حضرت کے بدن پر گرنا تیل لگانا پیر دبانا کپڑے دھونا کھانا کھلانا ناشتہ کرانا یہ اصل چیز نہیں ہے حضرت شاہ رسول اللہ فرماتے تھے ہمارے بدن پہ گر کر ہم کو مت بتاؤ ہم تمہارے ہیں ہم جو کہتے ہیں وہ کرو گے تو ہمارے ہو گئے کتنی دفعہ کہتا ہوں پانچ منٹ روز نکالو پانچ منٹ میں تین منٹ کسی دعا کے یاد کرنے کے لیے دو منٹ ایک حدیث دو حدیث پڑھ کر عمل کرنے کی نیت سے لیکن اللہ ماشاء اللہ دو تین چار کے علاوہ کسی نے ابھی تک ہمیں نہیں بتایا کہ میں نے یہ عمل کیا اتنی دعا یاد کیا اتنا کیا اور ذرا بولنا آ گیا تو پھر تو یہ بولیں کہ بھائی ایسے ہو گئے کہ اب ان کو فرصت ہی نہیں ابھی کہتے ہمیں فرصت ہی نہیں نب کے زبردست شکار ہو گئے جب اپنی سوچ اپنی اصلاح صحیح ڈھنگ سے نہیں کر سکتے تو یہ دھوکہ ہے کہ امت کی اصلاح صحیح ڈھنگ سے کر دیں کیونکہ اصلاح کرنا ایک فن ہے اور فن سیکھے بغیر اصلاح کیا کریں گے یہ یہ کیا خدمت کریں گے کسی کی بندر نے اپنے سیٹ کی خدمت کیا تھا نا آپ کو معلوم ہے نا جنگل میں جا رہا تھا سیٹ کہیں ساتھ میں ان کا خادم بندر بھی تھا تو سو گیا سیٹ مکھی نے بہت ضد کیا بار بار آ کے ناک پر بیٹھتی تو بندر بیٹھ کے ہٹاتا رہتا لیکن جب دیکھا یہ نہیں مانتی بہت دکھ کیا تو پتھر لایا سوچا اس کو تو ماری ڈالیں گے تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں جب ناک پر پٹکا ہوگا تو کون مرا ایسے یہ خدمت کرنے والے لوگ ہیں جو اپنی اصلاح کیے بغیر ساری دنیا کی اصلاح کر رہے ہیں ان کو دھوکہ ہو گیا ہم سمجھا رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں ہم کر رہے ہیں اور نفس اس پر آمادہ نہیں ہوتا کہ اپنے رزائل کو بیان کرو اور ڈراتا کیا ہے کہ کیا کہیں گے کیا کہیں گے فقیر سمجھیں گے کسی سے کہہ دیں گے تو کیا ہوگا کوئی شیخ ہی کیا ہوا شیخ نہیں میں کہہ رہا ہوں کسی سے کہہ دیا اور وہ شیخ ہو ہی نہیں سکتا جو مرید کے برے احوال کو سن کر اس کو حقیر سمجھے شیخ ہی نہیں ہو سکتا ہو شیخ کا تو یہ سبق یاد ہو جائے تب وہ شیخ بننے کے لائق ہے کہ بدترین آدمی میں ہی ہوں دنیا میں اور یہ سوچا جا سکتا ہے اس کی ایک الگ تقریر ہے اس وقت نہیں ہے اس کو سوچا جا سکتا ہے تو یہ میں جو اندر ہے میں یہ جلدی سے نکلتا وکلتا نہیں ہے تین سال کی عمر سے داخل ہو گیا دیکھ لیے اب اظہار کرتی ہے نا باتوں کا اب باتوں کا اظہار کرتی ہے نا تو اب سب باتیں کہتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے ہو میرے اندر بھی اسی وقت سے اس نے جنم لیا ہے اور اسی وقت سے کوششیں اس نے کیا ہے تو کہتی ہے بیان میں میرا نام ضرور لیجئے اور بڑھاپے کی وجہ سے یاد آیا اور اس کا کچھ اخلاص ہوگا شاید تو اس کی فرمائش جو ہے پتا نہیں روز بیان میں اس کا نام آ جاتا ہے اور بڑا بننے کا اتنا شوق ہے کہ میری دو بیٹیاں ہیں تو یہ میری چھوٹی بیٹی کی چھوٹی بیٹی ہے یہ میری چھوٹی بیٹی کی چھوٹی بیٹی یہ دو بیٹیاں میری بیٹی کو ہیں اس میں یہ چھوٹی ہے اور اگر میں کہہ دوں میرے پاس آج اچھا اچھا میری چھوٹی بیٹی کی جس جیسے کہا چھوٹی ابھی جملہ پورا ارے میں بڑی ہوں کیا بولے گی ارے میں بڑی ہوں اور بڑھاپے بھی یاد آئی بات اس کی بھی سناؤں گا ارے میں اتنا جملہ کہتے ارے میں بڑی ہوں تو میں اس سے کہہ دیتا ہوں کہ ارے بھائی بڑھاپا آ گیا ہے بڑھاپا آ رہا ہے اس لیے بھول جاتا ہوں تو پھر بوڑھے ہونے کی ضرورت کیا ہے آپ کو یعنی بوڑھے ہونے کی ضرورت پڑتی ہے اچھا آپ لوگ بوڑھا ہونا چاہتے ہیں ہاں؟ خواہش تو یہ زندگی پر ہمارا شباب باقی رہے ہاں؟ شباب کھاتے رہے اور سیون اب پیتے رہے اور شباب باقی رہے سیون اب پی کر شباب باقی رہ نہیں سکتا یہ جتنے مشروب ہیں سب یہودیوں کی بہت بڑی سازش ہے جاؤ کھنگالو نہ ملے تو تمہارا غلام ہو جاؤں گا صحت کے خراب کر دینے کے برباد کر دینے کے لیے وہ چیز نکالا جس کا نفس ہردم تقاضا کرتا ہے دسترخان پہ لاؤ لاؤ لاؤ لاؤ اور نف کا غلام کبھی مجاہدہ نہیں کرتا کہ یہ خواہشیں بری ہیں اسے چھوڑ دو کیا باقی کسی کا رہا ہے کہ رہے گا آپ کا ہمارا اس سے تو ڈھلنا ہے عمر کو اگر زندگی باقی رہے گی ڈھلتے ڈھلتے بڑھاپا آئے گا ہاں؟ کوئی بوڑھا آدمی جا رہا تھا کمر جھک گئی تھی تو ایسے جھک کر چل رہا تھا تو کسی نوجوان نے مذاق اڑایا کیا ڈھونڈ رہے ہو بوڑھا آدمی جھک گیا کمر جھک گیا ایسے چل رہا تھا کسی نوجوان نے مذاق اڑایا کیا ڈھونڈ رہے ہو بڑے میاں کہا بیٹا جوانی ڈھونڈ رہا ہوں لیکن تیرے پاس بھی ایسا ہی آئے گا تو بھی جوانی ڈھونڈے گا کام میں لگا دے کام میں لگا دے آج قوت ہے اگر آج نفس سے مقابلہ کر کے نہیں جیتیں گے کل تو ہاتھ پہ ڈھیلے ہو جائیں گے اور لڑنے کی عادت نہیں بنے گی تو کبھی نہیں لڑیں گے اب تک نہیں لڑے تو اب کیا لڑیں گے لیکن آج کا بیان شاید شکیل کے لیے اور آپ کے لیے ایسا ہو جائے کہ نفس سے لڑنا شروع کر دیں ہر جذبہ جو دل کے اندر پیدا ہو سب سے پہلے اللہ کے حضور پیش کیا جائے یہ جذبہ غلط ہے یا صحیح ہے ہر عمل ہر کھانے پینے کی ہر نگاہ اٹھانے کی ہر سواری کو بیٹھنے کی ہر دفعہ کپڑا پہننے کی ہر لمحے جو کچھ کیا جاتا ہے اس کے پیچھے جو جذبات نف شیطان لا کر کھڑا کرتے ہیں اندر سے چپ کے جذبہ بناتے ہیں اس جذبے کو پہلے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے اپنے فہم اور عقل اور شریعت کے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ عمل جو کہہ رہا ہے کرو یہ کہہ رہا ہے کھاؤ یہ کہہ رہا ہے مت یہ پیو یہ ترغیب جو دے رہا ہے یہ میرے لیے نفے کی چیز بنے گی نقصان کی چیز بنے گی اللہ کی قسم میں نہیں کہہ رہا ہوں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے منافق امانت میں خیانت کرتا ہے کون کرتا ہے اور جتنی امانتیں اللہ نے دیا ہے جسمانی سر سے لے کے پاؤں تک یہ نعمتوں میں بہت اعلی ترین نعمت ہے ایمان کے بعد یہ جس اعلی ترین نعمت ہے چاہتا ہے اسے نقصان پہنچاؤ اس لیے یہودیوں نے تو اپنی چال چلا باطل نے بنایا طرح طرح کی چیزیں بنایا اندر اللہ نے رکھا ایک چیز خواہشات اور کا اسے دباؤ تو مجاہدہ ہوگا تو قلب نورانی ہوگا ہدایت ملے گی میرے بنو گے اور جب اسی کی مان لو گے تو مجھ سے بہت دور ہو جاؤ گے اس لیے تو تم خائن بن جاؤ گے تمہارے جسم کو خراب کرنا یہ تمہاری ملک ہرگز نہیں ہے یہ میری دی ہوئی امانت ہے منع کر دیا حکیم نے ڈاکٹر نے اہل فہم نے اہل تقوا نے اہل تجربہ نے کہ اس چیز سے نقصان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد تم اسے اپنے پیٹوں میں ڈالتے ہو تو منافقین کی صفت امانت میں خیالت تمہارے اندر موجود ہے جلدی توبہ کرنا ورنہ راسک ہو جائے گی تو اسی پہ دوام ہو جائے گی یہ تقریب نہیں ایک رونا ہے کا شکیل سمجھتا اور آپ اگر بھی سمجھتے کیسے کیسے انداز اپنا یہ بتاؤ تو صحیح کیسے کیسے اور رمضان کے پورے مہینے میں پورے رمضان کے مہینے میں ہر دن کھلانے میں نفس کامیاب رہا ہنستا تھا <laughs> واہ واہ یہ ہے یہ ہے تقوا حاصل کریں گے ارے جن کو ایسی لذت جو کھانا زبان پر رکھ کر ایسی لذت کہ ذرا سا غور کر لے تو جس لذت کے لیے اگر یہ چاہے کہ یہ لکما بہت اچھا لگا ہے اس لیے اسے کئی منٹ تک زبان پہ رکھے رہ جائیں تو رکھ سکتے ہیں کیا کہ فوراً اندر فوراً تو ہنستا ہے کہ ایسے نادان ہیں کہ چند لمحے کی لذت کے لیے فرائی آئٹم کھا کھا کر اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے ہیں نا فرائی آئٹم سے بہت فائدہ ہوتا ہے نا ارے کوئی حکیم ہے بتانے والا کیا او حکیم صاحب ارے ڈاکٹر صاحب کو پوچھو پوچھو ڈاکٹر لوگوں کو فون لگا کے فرائی آئٹم کتنے نفے کا ہو ڈاکٹر رضوان ذرا بولو تو صحیح فرائی آئٹم کتنے نفے کا ہے تو کہہ رہے نفے کا نہیں ہے نقص کا پورے مہینے گلاؤں گا بنو مستقی میں دیکھتا ہوں کیسے بنتے ہو بنی نہیں سکتے میاں تم کیا بنو گے تم کیا ہمارے غلام ہو پیٹ خراب کچی ڈکارے روز اعلان کر رہا ہے پیٹ دیکھ میں خراب ہو گیا ہوں بولے تجھے اور خراب کروں گا ارے اپنی جان کے دشمن اتنے بڑے نفس کے شکار ہو گئے ابھی احتکاب کرنے والے حضرت پیر ذوالفقار صاحب دامت برکات ان کے پاس سے یہاں آنے والے افراد جو گئے تھے احتکاب میں ہمارے یہاں بھی تشریف لائے علماء مشائق ان سے میں وہاں کی باتیں پوچھتا رہا سب پوچھا اس میں یہ بھی پوچھا کہ افطار میں کیا کیا ہوتا تھا افطاری میں کیا کیا ہوتی تو کا کھجور اور پانی فرائی آئٹم ملتا نہیں کیا وہاں ملتا ہے سب ملتا ہے میں کچھ بھی نہیں کھجور اور پانی اور ہمارے یہاں ایک سے پورے سال نہیں اچھا میدا آدھی بھی نہیں سال پر کھانے کا ایک دم افطار کے وقت بالکل ساتھ میں ایک دم اٹینشن رہتا ہے نفس ایک دم ایک دم گرم گرم سموسے ہاں؟ گرم گرم ایسا کھا کاٹتے ہیں گرم رہتا پھر بھی جلدی جلدی اور آلو اگر اندر آلو ہے تو وہ تو تلوا بھی جلاتا ہے وہ کھاتے ہیں پھر ادھر ساتھ میں یہ کیا ہے یہ ٹھنڈا رو افزا ہے ایک دو دو چار گھونٹ اس کے بھی ہو کتنا نفع دیتا ہے نا گرم گرم کھانے کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا پانی این افطار کے وقت جس وقت اللہ سے تعلق بڑھا کر روحانیت شباب پر ہوتی ہمارے قلب میں ایسی باتیں ڈالتا ہے جو سراسر نقصان کے اور مجھ سے شکار ہوتے رہے کب مقابلہ کیا ہم نے نفس سے کب کیا کتنے دن کیا ہمیشہ اس کی مانا اور یہ جسم امانت ہے اللہ کی قسم فکا نے فیصلہ کر دیا ہے نہیں ہے بولو مفتی صاحب امانت نہیں ہے جسم بولو مفتی صاحب بولو مفتی صاحب بولو مفتی صاحب بولو مفتی صاحب اتنے سارے مفتی بیٹھے کوئی ایک بتا دے امانت نہیں ہم اس کے مالک ہے کوئی اس میں ایسا کہنے والا بولے اس مسئلے میں بہت اختلاف ہے آپ کو پتا نہیں آپ پڑھے لکھے آدمی نہیں یہ جسم کے ہم مالک بھی ہیں فوکا اس پہ بھی گئے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ مالک ہیں کچھ کہتے ہیں نہیں امانت ہے راجے کال یہ ہے کہ ہم اس کے مالک کیا ہے بتائیے ذرا ہم تو پڑھے لکھے آدمی نہیں ہمیں تو آتے بھی نہیں الفاظ مالک ہے یا امانت ہے یہ جسم کا امانت ہے یا مالک یہ جسم کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے رسول بیان کیے نہیں کیے پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آپ علسرات السلام کی زبان مبارک سے کوئی ایک ایسا کلمہ جس کی ضرورت نہ رہی ہو آپ نے ادا فرمایا ہوگا آپ کی شان کے خلاف ہے کہ نہیں ہے پھر جسمانی حفاظت کے لیے کتنی کتنی باتیں لکھی گئیں کتنی باتیں کتنی حدیث نقل کی گئی اور اتنا خیال کیا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہاں؟ حدیث کے مفہوم میں دیکھو نا زیتون کھایا بھی کرو زیتون لگایا بھی کرو سنترے کھایا کرو یہ دل کو قوت دیتا ہے فلا چیز کھایا کرو فلا چیز کا استعمال تو یہ جو بتایا یہ کھایا کرو استعمال کرو یہ ہماری جسم کو نفے کے لیے تو بتایا بولے آپ کا فرمان سراخوں پر مگر میں تو میرے نفس کی سنوں گا اور فرائی آئٹم کھاؤں گا ایسیڈیٹی ہوتی ہے ایسیڈیٹی ہونے تو گیس بنتی ہے تو آپ سیون اپ پیئیں گے اور وہ کالا کالا آتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں سیون اپ کا ایک دوسرا سفید کے علاوہ کالا بھی آتا ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں پیپسی ہاں پورے عرب میں ہر جگہ بے بسی لکھا رہتا ہے بوٹل دکھا کر بے بسی لکھ دیتے یہ تمہیں بے بس بنا دے گا نہیں لکھا رہتا بے بسی لکھا رہتا ہے نا بھائی او مزہ کویت میں بھی لکھا رہتا بے بسی ہاں؟ اعلان کرتے بے بسی ہم پیئیں گے میاں ہمارے دل میں بسی ہاں؟ ہماری گٹی میں بسی ہمارے نف کو رسی ہم تو پیئیں گے اتنے شکار ہو گئے کہ کھلی کھلی حدیثیں اعلان کرتی ہوں لیکن ہم نف کے غلام ہو گئے دسترخان پر نہ ہو تو دسترخان کی رونق نہیں حالانکہ اسے پی کر ان کے چہرے کی رونق چلی گئی پینے والوں کے چہرے کی رونق گئی اس لیے کہ اس کے بارے میں تو ثابت ہو گیا ہے کتنا تجربہ کر لیا ہے کیا دانت جیسی چیز جو گلتی نہیں اس کو ڈال کر رکھا گیا کچھ دنوں کے بعد دانت ڈپسی میں گل گیا اور نہ جانے کتنا میں اس کے اوپر نہیں جاؤں گا ہندی کی سندھی کرنے مجھے دوسرے اور باتیں کرنی لیکن کیا سے غلام کہ دیکھتے ہی اندر پانی آنا ہوتا ہے اور نہیں دیکھتے تو گھر پہ منگاتے بھائی لاؤ بھائی اسٹاک میں رکھو باقی تو بازی اسٹاک میں رکھتے ایک آدھ گھر میں گیا میں نے کہا بھائی منگایا کب تو نے تو تو میرے ساتھ گھر میں آیا اور سات آٹھ مہمان ساتھ میں آئے یہ پیپسی کہاں سے نکل آئی اتنی جلدی کہنے میں اسٹاک میں رکھتا ہوں میں نے کہا اسٹاک ہاں, ایکسچینج سے تمہارا خاص تعلق اسٹاک ہاں؟ میں رکھتا ہوں جب یہ جسم امانت ہے تو جن کھانوں سے اسے نقصان پہنچتا ہے اس کو کھانا عقل مندی یا بیوقوفی بولو بولو ارے عقل مندو بولو ابھی بھی پیئیں گے ابھی بھی کھائیں گے دسترخان کی ایک چند سیکنڈ کی لذت کو جب یہ نہیں چھوڑ سکتا تو دوسری حرام لذتوں میں کہاں کا مبتلا ہوگا یہ تو اللہ کی ستاری کی نے چھپائے ضرور پڑھیے ایک دفعہ حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترکیشور والے اللہ ان کے خوب درجات بلند فرمائے وہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے ان کو سب چیک کیا تو کہا دیکھو تم کو ایسیڈیٹی ہو گئی کہا اچھا فرائی نہیں کھانا تلا نہیں کھانا بنا نہیں کھانا یہ نہیں کھانا پلا نہیں کھانا بہت سا گنایا جلدی جلدی ڈاکٹر نے سمجھے وہ سمجھے کہ ہمارے جیسے مولانا ہے تو سمجھے مولانا تو سمجھے نہیں ہوں گے تو کہا سمجھے مولانا کہاں سمجھے کیا سمجھے کہ ہوئی ایسیڈیٹی گئی فیسلٹی یہ اگر کچھ دن سنبھال کے رکھ لو اپنی جوانی کو اپنے میدے کو اپنی صحت کو تو برسوں اس سے لذت اٹھاؤ گے ورنہ ابھی کھو دو گے تو پھر ٹن ٹن گوپال بولتے بنارس میں ٹن ٹن گوپال کچھ رہے گا نہیں خالی ہاتھ گھماتے رہو اور بیوی سے جھگڑے کرتے رہو کچھ نہیں سب کھو گیا یہ آنکھوں کے ذریعے کھو گیا کہنے کو چاہے جتنے بہادر ہو بیویوں کے شکوے اور بیویوں کی بیماریاں بتا رہی ہیں کہ کھو دیا سب بازی بیماریاں مرد کی کمزوری کی وجہ سے ہوتی ہے عورتوں کو وہ سمجھتے ہیں ہماری عورت کمزور ہے بیمار رہتی ہے ارے بیوقوف تیری وجہ سے بیمار ہے تو نے جوانی کھویا آنکھوں کے ذریعے غلط کھانا کھا کھا کر میدوں کو سچا ناش کیا ہے اب دوائیاں کھا کر اور سچا ناش کرتا ہے ہاں؟ حضرت فرماتے تھے یہ ایلوپیتھ کا علاج یورپ سے عذاب آیا تو نف کی غلامی میں کب تک پڑے رہیں گے اور ایک دھوکہ یہ بھی ہے کہ شیخ پکڑتے ہیں بیٹھ ہو جاتے ہیں اور ہدیے ہدایہ لا کر دیتے ہیں اور ہدیے بھی ایسے دیتے ہیں جس کو اٹھا کے کنارے رکھ دینا پڑتا ہے کیا ہے بھائی کا حضرت یہ سلیمان اللہ سلمان کا حلوہ ہے ہم نے کہا تو پھر کیا ہوگا یہ یہ کیا ہوگا آپ کو ہدیہ ابھی بیوقوف میں ڈائبٹیز کا مریض ہوں میں حلوہ لے کے کیا کروں گا مروں گا اسے اسے اور مروں گا اور جب میٹھا دیکھتے ہیں میٹھے کے عاشق تو سب بھول جاتے ہیں نفس کہتا کھا لے کھا لے پی لے پی لے جلدی کر جلدی کر جلدی کر ارے چھوڑنا پیدا ہی ہوئے کھانے کے لیے اچھا پیدا ہوئے کھانے کے لیے قرآن میں آیا ہی کھانے کے لیے پیدا کیا میں نے وما خلق تل والانس الا اللہ کیا ہوا لیا بدن نہیں کھانا ہاں؟ لیا کلون ہاں اللہ نے یہ اتارا کیا قرآن میں کھانے کے لیے پیدا ہوا ایک آدمی دبا کے کھا رہے تو میں نے کہا بھیا مت کھاؤ اتنا ارے سسورا زندگی ملی کھائے خاطر وہ کر رہا تھا ہاں؟ ہم نے کہا بھائی چلو کھاؤ جتنا کھانے کا ہے تم جانو تمہارا کام کتنوں نے یہی سمجھ رکھا زندگی ملی کھانے کے لیے ارے میاں زندگی ملی اللہ کو منانے کے لیے پھر کھلائے گا جتنا کھاؤ نا تم کہو پیپسی کی نہر بنا دے تو نہر چلا دیں گے اللہ تعالیٰ سیون اپ اسپرائٹ کی نہر چلا دیے مجھے دنیا میں بہت شوق تھا آپ کے ڈر سے نہیں کھاتا تھا کہ امانت میں خیانت ہوگی نہیں پیتا تھا اللہ کہیں گے پینا نہ بھی اس کے اندر جتنا پینا کھانا ہے نہیں ہوگا کیا یہ ہے کتنے دن کی زندگی اور پھر جب آدمی اللہ کی فرما برداری کے لیے نفس کی غلامی سے نکلتا ہے تو اللہ اس کے قدموں ہر چیز کو ارے ایسی لذت کی چیز کھلائیں گے کہ آپ کو ارے وہ لذت اللہ کی قسم شکیل کو بھی اللہ نصیب کر دے کبھی مل جائے یا مل جائے تو آپ کہیں گے ہاں ہاں اتنی لذت بھری کوئی چیز نہیں جس کا نام ہے نماز میں اللہ کی یاد اس تصور کے ساتھ کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے جس وقت یہ غالب ہو جائے ڈھنگ کے ساتھ پوری طرح سے اس کی کیفیت اور دوسرا موقع باہر کی دنیا میں نکل کر سڑکوں پر ہگنے موتنے والی جنہیں حسینائیں کہتے ہیں ان کی طرف نفس صحیح سے چلتا ہے کہتا ہے دیکھو اور آدمی اگر اس کو مجاہدہ کر کے اپنے آپ کو بالکل دبائے اور بالکل نہ دیکھے اور پھر اللہ کا نام لے لے دو چار دفعہ جس کا جی چاہے دعویٰ ہے چل کے بازار کے اندر جا کے کر کے دیکھ لے اللہ اپنے نام کی وہ لذت عطا فرماتے ہیں کہ پھر مزہ آ جاتا ہے کیا چیز ملی اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے حضرت حکیم اختر صاحب کو اللہ اچھا رکھے شیر کہتے ہیں اللہ اللہ کتنا پیارا نام ہے عاشقوں کے واسطے مینا اور جام ہے ہمیں کیا پتا چلے گا لذت کس کی چیز ہے میاں دنیا کی لذت بھی گئی نف پرستی میں اور آخرت کی لذت بھی لٹی اور دنیا کی لذت چند دنوں کے لیے نفس سے مجاہدہ نہیں کیا صحت برباد کیا تو کسی کام کے نہیں بڑوں نے جو مجاہدہ کیا جوانی سے کیا تب انہیں لڑنے کی عادت ہو گئی نفس شیطان سے کیا کہیں درمیان میں چھوڑتا ہوں تو بتاؤ ورنہ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچ جاؤں میں ڈاکٹر صاحب نے کہا اب کہتا ہے نفس کہ بوڑھے ہو گئے سو جاؤ مسئلہ بھی بہت جانتا ہے کتنا جانتا ہے کہ مفتی کوئی مسئلہ بتاتا ہے کتنا جانتا ہے ہاں؟ لوگ پوچھتے ہیں سند کہاں کی ہے یہ بھی ایک عجیب چلی ہوئی بات سند کہاں کی لگے دعا کیجیے دیوبند میں پڑھانے کی جگہ مل جائے نہ کیوں حب جا جہاں کیوں دیوبند میں پڑھانے کی جگہ مل جائے ارے کہیں قرآن حدیث پڑھاؤ گے تو کم ثواب ملے گا دیوبند میں زیادہ ثواب ملے گا اگر مسلم شریف نرولی میں پڑھایا جائے وہی مسلم شریف دیوبند میں پڑھائی جائے تو ثواب زیادہ ہے کیا کہیں لکھا ہے نہیں نا ہے تو بتاؤ میں تو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں ہے کیا زیادہ اور مفتی صاحب ابھی آپ تازہ تازہ ہیں بتائیے وہاں دوبند پڑھائے تو زیادہ ثواب ملے گا تو یہ دوبند کی خواہش کیوں ہے جا پھر جب ہم کہیں جائیں گے تو کہیں دار العلوم دیوبند خالی دیوبند تھوڑی بولیں گے وہ کہیں صبح نہ ہو جائے کہ دیوبند میں کوئی مدرسہ چھوٹا ہو اس میں مدرس تو دار العلوم دیوبند میں مدرس ہوں مدرس تو بولتے ہیں اس لیے کہ ان کو توازو بہت حاصل ہے تو خدمت کرتا ہوں بولتے ہیں اور یہ توازو کی بنیاد پر وہاں جانے کی تمنا ہے یہ توازو ہے سب نفس کے چور ہے سب نفس کے چور ہیں ایک بڑے بزرگ حدیث پاک کی بڑی بڑی کتابیں پڑھاتے تھے جب فارغ ہوتے تھے تھوڑی دیر مکتب میں جا کے بچوں کو قرآن سکھاتے تھے اور کہتے تھے اللہ کی سب سے بڑی کتاب یہی ہے اس کو کیسے چھوڑ دوں کوئی شعبہ کوئی لمحہ کوئی جگہ ایسی نہیں چھوڑتا جہاں وار نہ کرتا ہو اور ہم اتنا مار کھا چکے کہ چوبیس گھنٹے تو کیا کئی کئی دن میں یاد بھی نہیں آتا کہ ہمارا نفس اور ہمارا شیطان ہمارے ساتھ جو لگائے وہ ہم سے کچھ دھوکے کے کام کرا رہا ہے کچھ نہیں یاد بھول گئے تو بس ہدیا دے دیا پیر کا حق ادا کر دیا لائے سڑا ہوا اتر لگائے تو پورے دن بھر سر دکھتا رہا ارے بیوقوفوں کے استاد وہ جو لائے ان کی بات کر رہا ہوں آپ کو نہیں کر رہا ہوں جب ہدیہ دینا ہے کسی کو تو پوچھو تو صحیح میں آپ کو اتر ہدیہ دینا چاہتا ہوں کون سا اتر لاؤں آپ کے لیے جو آپ کو پسند آ جائے بتانے والے مجھے پسند ہے بتائے گا اور اگر معلوم ہے کہ ہم بڑا اچھے قسم کا اتر استعمال کرتے نہیں دے سکتا غریب آدمی تو بات کریں کہ بیٹا تم کتنے کا اتنا دیا دینا چاہتے ہو دس روپے کا بیس روپے کا پچاس روپے کا سو سے تو شروع نہ کریں اس لیے کہ ممکن ہو پچاس کی طبیعت رہی ہو اب ہمارے پوچھنے پہ سو کے سو پر ہی آ جائے کہ اب سو سے تو شروع کیا اب اس سے کم کیا کروں پیر صاحب کا تو یہ نہ چاہتے اس کے اوپر سے پچاس روپیہ زائد لینا ہوگا نفس کی غلامی میں چندہ کرنے گیا تھا آج سے کم سے کم تیس سال پرانی بات کر رہا ہوں آپ سے اور زیادہ ہوئی ہوگی تیس سال پرانی تو یقیناً ہو گئی ہوگی ناگ پاڑے کے پاس ناگ پاڑے کے پاس پیر خان اسٹریٹ تو وہاں ہمارے ایک جاننے والے ہمارے یہاں کروز میں رہتے تھے حاجی الدین صاحب مر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے ان کے کارخانے پہ گیا اور ان سے بات کیا ہم نے کہا بھائی یہاں ایک اس نام کے آدمی سامنے کی بلڈنگ میں پہلے تھے کئی سال پہلے میں بہت دنوں سے آیا نہیں ہوں مگر ادھر تو ہے نہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں تو آپ جانتے ہیں آپ کی لائن کے آدمی چپل کا کارخانہ ہے انہوں نے کہا وہ تو میری بلڈنگ میں آ گئے اندر ہیں تو میں نے کہا میں ان سے ملاقات کروں گا تو انہوں نے کہا کس سلسلے میں ہم نے کہا چندے کے سلسلے میں کیا آپ رکیے میں ساتھ میں چلوں گا میں نے کہا آپ کیوں چلیں گے ساتھ میں انہوں نے کہا میں ساتھ میں چلوں گا تو کم سے کم جتنا میں دیتا ہوں اتنا تو دے دیں گے ورنہ وہ کم دیں گے چندہ تو میں نے کہا تو یہ جائز تو ہے نہیں یہ تو جائز نہیں کہ ہم آپ کا دباؤ ڈال کر ان سے چندہ لیں آپ آپ کا دباؤ یہ تو جائز نہیں ہم نے بڑوں سے سیکھا ہے چندہ کرنا یہ جائز ہے نہیں تعارف کے لیے آپ کو جانا چاہیے لیکن میرا تعارف پہلے سے اس لیے اس کی ضرورت رہی نہیں تو میں نے پوچھا ان سے کہ آپ کا کیا خیال ہے تیس روپے مہینہ آپ دیتے ہیں یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں تیس روپے کی چھ سو سات سات سو پانچ سو ایسے تنخواہ ہوتی تھی تو ہم نے کہا کتنا دے دیں گے انہوں نے کہا تیس روپے تو دے ہی دیں گے ہم چلیں گے تو ہم نے کہا بیٹھیے میں جا کر رہتا ہوں وہاں گیا ملاقات ہوئی بہت خوش ہوئے اپنی کرسی بھی بیٹھایا اور بہت اکرام کیا ہم نے ان کے سامنے رکھا کہ بھائی ایسے مکتب چلاتا ہوں کچھ چندے کے لیے آیا ہوں اور یہ ہر مہینے لینا چاہتا ہوں میں تو آؤں گا نہیں آپ کے پڑوسی جو ہیں یہ میرے محلے میں وہاں رہنے کے حساب سے ہمارے پڑوسی ہیں یہاں کاروباری آپ کے پڑوسی ہیں یہ لے لیا کریں گے مکتب میں جمع کر دیں گے آپ جو کہیں وہ میں روی رسید بنا کے آپ کو دے دوں انہوں نے کہا سو روپے کی بناؤ کتنی لیکن وار کیا نا نفس نے تو ان کو فوراً ترغیب دیا کہ ساتھ میں جاؤ اور وہ چندہ میں لیتا سو روپے تو دباؤ والا ہوتا جو جائز نہیں تھا دباؤ سے چاقو دکھا کر چند کسی کی جیب سے مال نکالنا دباؤ ڈال کر چندہ لینا دونوں برابر ہے میں نے علماء سے پوچھا ہے آپ پوچھیے جو نہیں جانتا جا کے پوچھا سو روپیہ دیا انہیں میں نے ان سے کہا ہر مہینے چاہیے تو انہوں نے کہا ہر مہینے دوں گا تو میں نے انہیں سو روپے کی رسید بنا کے دیا اور پھر ہم نے کہا میری ایک بات سنو ہمارے تمہارے تعلقات بہت پرانے ہیں ہم کو ایک دوسرے سے ایسا تعلق ہے محبت ہے اور بہت دنوں کے بعد جب کوئی محبت والا ملتا ہے تو محبت جوش میں ہوتی ہے ہوتی ہے نا جوش میں تو آپ کو بھی اس کا اندازہ ہوگا نا ہم آگے جائیں کہیں سمجھانے کے لیے سمجھ گئے نا سب اچھا تو میں نے کہا ایسی محبت جوش میں ہے آج آج کے چندے کا اعتبار نہیں آج جو چندہ لے کے جا رہا ہوں اس کا اعتبار نہیں ہے اس وقت آپ دے رہے خوشی سے میرے لیے لینا بھی جائے لیکن کل اگر ایک مہینہ دو مہینہ دینے کے بعد آپ کو خیال آ جائے کہ یار سو روپیہ بلا وجہ طے کر دیا پچاس میں بھی کام چل سکتا تھا تو پچاس کر دیجیے گا اور جب دس کا جی چاہے تو دس کر دیجیے گا جب بند کرنے کا جی چاہے تو بند کر دیجیے گا اللہ کی قسم مکاتب اللہ چلاتا ہے کوئی نہیں چلاتا تو یہ تو ہر جگہ دھوکے اب پیر صاحب نے پوچھ لیا بھائی سو روپے والے لاؤ گے کیا نہیں نہیں سر بیٹا دس والے لائے گا کیا ہاں؟ چندے کا اعلان کرتا ہوں نا بھائی دو روپیہ بھی لوں گا اب آگے جتنا چاہے آپ دو شرم کے جاؤ میں دو روپیہ دے دو ایک روپیہ دے دو مجھے چندہ فون آیا میرے پاس ایسے سمجھدار بھی آتے ہیں اچھا اکثر ایسے سمجھدار دیکھنے میں بڑے بےقوف نظر آتے ہیں اور میں سوچتا ہوں دیکھو جب وہ آیا فون فون پہ بات کیا ہے صاحب نے میں آپ کے لیے ادھر کے ہدیہ لانا چاہتا ہوں تو میں نے کہا بھائی کتنے والا دس والا بیس والا پچیس والا اس نے کہا نہیں پچاس روپے کا ہدیہ دوں گا عطر کا تو میں نے کہا تم مجھے پچاس روپے دے دو میں ادھر خریدنے جاؤں گا تو میں اس میں تمہارا پچاس روپے شامل کر دوں اس لیے میں میری پسند کا ادھر لاؤں گا لائے تین سو والا لیکن ہم لگا نہیں سکتے احسان پیر صاحب پر اور مٹھائی کا تحفہ لے کے آئے ہم کھا نہیں سکتے احسان پیر صاحب پر اب مریض کھاتے ہیں ایک موریچ چلتا تھا شروع زمانے میں تو میں بھی جب پیر ہو گیا تھوڑا سا ادھر ادھر آنے جانے لگا تھا تو بعد میں کچھ نقصان نظر آیا تو میں نے کہا بیٹھ جاؤ چپ چاپ سے یہ دعوتیں بہت نقصان پہنچائیں گی بیٹھو چپ چاپ پیر ہو کے آدمی پیر والا بن جاتا ہے لکھا جاتا ہے کہ پیر اور پیر جہاں پیر بنا پیر اس کے کھلے اب اب سفر چالو اب یہ شیخ بنا سب سے اچھا کام مجھے اللہ معاف کرے مسائل کو برا نہیں کہتا تبلیغ کا کام ہے اپنا کھا کے کھا چلو تو بہت اچھی بات دوسرے کے کھا کے خدمت کیا تو کیا کیا اپنا کھا کے چلو میں کہتا نہیں مشاعر بھائی کھاتے ہیں کھلاتے ہیں روحانی غذائیں دیتے ہیں وہ جانے یہ باولا سر سرا کچھ بولتا ہے ایسے یہ بیوقوف ہے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے کہاں کہاں شکایت نہیں ہو رہے نفس کے بلایا مدرسے پر کہاں بلایا بڑے مدرسے پر اب حضرت تشریف لائے کون حضرت حضرت حاجی شکیل احمد صاحب دامد برقاطوم زاد مجدہم اور پتہ نہیں کیا کیا لگتا ہے مجھے تو آتا نہیں تشریف کتنی دفعہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اب سے تشریف فرما ہو گئے حضرت حاجی صاحب حضرت حاجی شکیل صاحب تشریف فرما ہوا کچھ اب یہ مائک آیا ہاتھ میں مائک ہماری سعادت کی بات ہے ہماری دیری نہ تمنا آج پوری ہوئی جس شخصیت کا برسوں سے انتظار تھا اب یہ تاریخ پہ تاریخ ہو رہی ہے حدیث میں ہے کہ کسی کو بیٹھا کر پورے مجمع میں اعلانیہ طور پر خوب تعریف کرو اس کے منہ پر یہ حدیث میں حکم ہے نا مولانا بتائیے تو صحیح او مفتی صاحب بولیے تو صحیح ہے او مفتی صاحب آپ بولیے مفتی صاحب آپ بولیے مفتی صاحب آپ بولیے مولانا صاحب آپ بولیے یہ ہے نہیں ہو رہا ہے ہو نہیں رہا ہے سن نہیں رہے نفس کے شکار نہیں تو کس کے شکار اب بتائیے اب اس میں کیا حکم ہے کوئی منہ پر تعریف کرے تو کیا کرو ارے کوئی بولے تو صحیح اللہ کے واسطے ہاں؟ یہ کے شکار نہیں تو اور کس چیز کے شکار ہیں لڑنے کو تیار نہیں ہے اپنے دشمن سے لڑنے کو تیار نہیں ہے کہ نفس ہمارا دشمن ہمارے پہلو میں ہے اس سے لڑ لو تھوڑا لڑ لو دیکھو کیسی کیسی حدیث ہے آپ علیہ و السلام کی حضرت مالک رضی رسول اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی نفسانی خواہشات کے خلاف اسی طرح جہاد کرو جس طرح تم اپنے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے ہو کسی دن کیا ارے حدیث تو بہت پیاری ہے مگر کتاب میں رہنے دیجیے بیان کے لیے رہنے دیجیے عمل کے لیے اس کا انتخاب بالکل مت کیجیے حضرت فضالہ کامل اللہ سے روایت ہے کہ رسول اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نے ارشاد مبارک فرمایا کہ مجاہد وہ ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے ہو رہا ہے جہاد کیا ڈرانے کی بات ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ زیر آسمان و دنیا میں جتنے معبودوں کی عبادت کی گئی ہے ان میں سب سے زیادہ مغوض اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوا ہے یعنی خواہش نفسانی ہم کیا کر رہے ہیں بتاؤ تو صحیح دیکھو شکیل تو خود کا سبق یاد کر رہا ہے لیکن اللہ کی قسم آپ کے لیے بھی انتہائی ضروری ہے سمجھیں توبہ کریں کہ اب ہم اس کی بات نہیں مانیں گے پھر اللہ کے رسول سے بات مانگی ہوئی دعائیں نفس کے متعلق کتنی جگہ دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کا خاص اہتمام کریں موقع آ جائے تو میں نے آپ سے کہا ہر عمل کے پیچھے عمل کے وجود میں آنے سے پہلے ایک جذبہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اس جذبے کو اللہ کے حضور پیش کرے یہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند ہے ایسی چیزیں ایسی چیزیں جس کے استعمال کا ہم کو حق دیا گیا ہے تو اس وقت یہ سوچے کہ اس کھانے سے ہم ہمیں معلوم ہے ہمارا علاج ہوتا ہے ہمارے ڈاکٹر نے ہمارے حکیم نے بتایا ہے کہ اس کھانے سے نقصان ہوگا جذبہ بنا کھاؤ تو سوچے کہ جسم امانت ہے ہم کھائیں گے تو نقصان پہنچے گا اور اپنے جسم کو نقصان پہنچانا امانت میں خیانت کرنا ہے جو منافقین کی صفت ہے ارے ہم کچھ کام کی بات اللہ کے لیے توفیق صاحب کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ آپ کہیں گے خالی چلاتا ہی ہے کیا ہے آپ جو چاہے کہیں مجھے بہت فون آ رہے ہیں بہت فون آ رہے ہیں بہت فون آ رہے ہیں اتنے لوگوں نے بیان نفس کا بیان ڈاؤن لوڈ کر لیا سن رہے ہیں اتنے آدمیوں تک بات پہنچ گئی اتنے ہزار نے سن لیا نفس کا بیان سے اتنا فائدہ ہو گیا میرے پاس تو فون آ رہے ہیں الحمد للہ ہاں اس لیے میں اس بات کو تو بیان کر رہا ہوں اور کروں گا ان شاء اللہ اللہ کی توفیق سے تو حضرت ڈاکٹر صاحب چونکہ شروع سے لڑتے رہے اسی نفس سے اس لیے بڑھاپے میں لڑنا بھی آسان ہو گیا بڑھاپے میں لڑنا بھی آسان تو فرمایا جیسے آنکھ کھلتی ہے نفس کہتا ہے تم بوڑھے ہو گئے اور بیمار بھی ہو اور تحجد کوئی فرض نماز تو ہے نہیں اس لیے اگر چھوڑ کے سو جاؤ گے تو زندگی بھر کیا ہے تو ثواب تو مفت کا ملے گا جو سارا مسئلہ تو جانتا ہے سب بیان کر دیا اور یہ مسئلہ جو اس نے بیان کیا کچھ غلط ہے یا صحیح ہے بڑھاپا کہہ رہا ہے صحیح ہے بیماری کہہ رہا ہے صحیح ہے اور اس میں کوئی عمل چھوڑ کے سو فرض نہیں ہے فرض نہیں ہے اور عمل چھوڑ کے سو جائے ایسے عذر کی حالت میں تو ثواب بھی ملے گا کون سا مسئلہ غلط بتایا اس نے لیکن ہمارے بڑے جانتے ہیں کہ اس کی چالوں میں یہ بڑی چال ہے کتاب میں ابھی ڈھونڈنا چاہتا ہوں مگر ابھی اس کو نکالتا نہیں شیطان کہتا ہے میں ننانوے دروازے بھلائی کے دکھاتا ہوں ایک برائی کرانے کے لیے سب کتاب دکھاؤں گا میرے گھر کی بات نہیں ہے شیطان کہتا ہے ننیان وید بھلائی کے دروازے دکھاتا ہوں اور ایک برائی کے لیے کہ ایک دروازے میں برائی کے داخل ہو جائے تو کون سا مسئلہ بیان کر رہا ہے غلط لیکن جن کے پاس روحانیت ہے وہ جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی چال ہے یہ نفس بولتا ہی کیوں ہے اور جب نفس بولے سمجھ لیجئے کوئی چال ہے اس لیے کہ نفس تو چال باز ہے اور کبھی خیر خواہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا یہ اس لیے یہ ہماری برائی کی نقصان کی بات کر رہا ہے اور ایک پہچان اس کی یہ ہے کہ ہر وقت ہر بھلے کام پر کبھی نہیں سکتا آج کا تجربہ کر کے دیکھ لیں جس وقت دسترخوان پہ آپ کی ایسی پسند کی چیز جو آپ کے جسم کو نقصان پہنچائے گی ہو نہیں سکتا میرا دعویٰ ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت آپ کے دل کے اندر کھٹکا نہ پیدا کرے ضرور کھٹک پیدا ہوگی یہ اللہ کی طرف سے رہبری ہوتی ہے جہاں وہ خیال آتا ہے دوسرا خیال فوراً نفس لے کر آتا ہے ارے کر لو کیا حرض کی بات ہے ابھی ٹھیک ہے ابھی اتنا پرہیز بھی تو ٹھیک نہیں ہوتا نہیں اتنا پرہیز اسے اسے تو سنبھالو میں تو پرہیز بس اب ہم ٹوٹ پڑے اس لیے لڑیں گے لڑیں گے نفس سے ہاں؟ نفس سے لڑنے کا فن کہاں سیکھیں گے جہاں کھلے کھلے طور پر دھوکہ رات دن دے رہا ہے اس کو شیخ کے سامنے بتا کر اس کی اصلاح کی تدبیر پوچھیں گے تب یہ شروعات ہوگی تب قوت بڑھے گی نفس کمزور ہوگا پھر وہ پہلو جہاں صحیح صحیح مسائل بتا کر یعنی ننانوے دروازے بھلائی کے بتا کر ایک برائی میں داخل کرنا چاہے گا تب یہ قلب روشن ہوگا اور سمجھ میں آئے گا کہ یہ برائی ہے اس سے پہلے آپ لاکھ انشاءاللہ اللہ کہہ دیں اللہ تو سبھی کچھ کرتا ہے مگر بغیر بیوی کے اولاد نہیں دیتا بغیر کھانے کے پیٹ نہیں بھرتا بغیر پانی کے پیاس نہیں بجھتی دیتا تو سب کچھ لیکن شیخ سے بیٹھ ہو گئے بس میں حضرت کا بڑا قریب ہوں دو دن حضرت کے پاس رہتا ہوں میں جاتا ہوں ہفتے میں ایک دن قیام کرتا ہوں تو حضرت مار کے بھرائیں گے یا کھانا نہیں کھلائیں گے مار کے بھگا دیں گے اپنے یہاں سے گے رہو لیکن سمجھنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ دینا کیا چاہتے ہیں ہمیں لینا کیا چاہیے اور دھوکہ یہ کہ سمجھتے ہیں ہم سمجھے ہوئے یہ سمجھتے ہم سمجھے ہوئے جب پیالہ بھر کے لے کے جائیں گے تو اس میں کوئی کچھ ڈال نہیں سکتا جب پیالہ خالی ہوگا تو کوئی ڈالے گا پہلے سے بھرا ہوا لے کے جاتے ہیں اہل علم سے ہیں اہل تقوی میں سے ہیں زہاد میں سے ہیں زہاد میں سے ہاں، دنیا سے رغبت نہیں ہے بڑے مستغنی ہیں کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ ہم نے دل کے اندر کے پانچ بتوں کو توڑا دل کے اندر بوٹ ہوتے ہیں نا یہ تو اتنی اصطلاح آپ بھی سمجھتے ہیں تو بزرگ نے فرمایا ایک باقی ہے کا کون سا وہ جس سے توڑا ہے ہاں، ورنہ یہ نہ کہتا میں نے توڑا یہ کہتا میرے اللہ نے مہربانی کیا یہ سب اصطلاح یہ سب باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں نا آپ کو خوب ہاں سمجھیے دل کو ہاتھ لگائیے دل بہت رفو کا کام ہے اس میں بڑے بڑے پیچ ہیں بدنگاہی تو ایسی گھس گئے گٹی میں کہ نکلتی نہیں پر میں ایسے جوان دکھا دوں جن کو برسوں سے بدنگاہی جن کی نہیں ہوئی غصہ اتنا آتا ہے کہ ماں باپ کو بھی ٹیڑھی نگاہ سے دیکھتے ہیں بیوی تو خیر مظلومہ ہی ہے وہاں تو جو چاہے کرو کہو غیبت کے بغیر ہماری مجلسیں خالی ہیں بالکل کبھی مجلس کا مزہ ہی نہیں آتا غیبت کے بغیر جب تک دوسروں کا تذکرہ نہ ہو جائے جب ایسے کھلے کھلے داؤں میں گرفتار ہے تو باطن کے وہ گاؤں جو جس کا پتہ بھی نہیں چلتا نہ جانے کتنے وار کر کے نکل جاتا ہے اللہ ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے جو آدمی ہر موقع کی دعا کا مصنون دعاؤں کا اہتمام کرے گا اور ہر وقت کے مصنون اعمال کا اہتمام کرے گا اللہ نفس کی سازشوں کو اس پر کھولے گا اور جو یہ کہے گا یہ سنت عبادت ہے سنت عادت ہے اور خالی مسئلے مسائل اور علمی گفتگو کرے گا اور سنتوں کو چھوڑے گا وہ بہت خسارے میں گیا ہے اللہ کی قسم سنتیں چھوڑنے کے لیے نہیں یہ تو مہربانی کیا تھا اللہ نے کہ سنتوں کا کے لیے ہر وقت کا ایک عمل بتایا اس کی یہ سنت اس کی یہ سنت میرا بندہ اس سے بھول چک ہوگی فرض قرار دے دیتا تو بہت سے بہت ہر وقت یہ گرفت میں آتا اس لیے مہربانی کیا کہ فرض مت قرار دو اسے سنت کی رہنے دو بھول سے چھوٹ گیا موقع سے چھوٹ گیا ایسے حالات نے اسے چھوڑ دیا تو اس کی پکڑ نہیں ہوگی ہم نے سمجھ لیا کہ چھوڑنے کے لیے اس لیے چھوڑیں گے تو لٹیں گے کریں گے تو قلعے میں رہیں گے پانچ منٹ روز نکالی اپنے بیوی بچوں کو بیٹھا کر بیٹھا کر پانچ منٹ میں روز تین منٹ دعا کے یاد کرنے کے لیے دو منٹ عمل کے لیے کہ ہم وہ سنتیں سیکھیں گے جس سے ہماری زندگی میں عملی روز آئے گی اور میں یہ جانتا ہوں نہ جانے کتنے افراد کو جانتا ہوں کہ اتباع سنت ان کے مقام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ایسے جوانوں کو بھی جانتا ہوں ایسے ادیب کو بھی جانتا ہوں ایسے بڑی والوں کو بھی جانتا ہوں اور دنیا کو ایسا قدموں میں لا کے ڈالا ہے کہ ہم حیرت میں ہیں کہ کیا سے کیا ہو گیا کچھ دنوں سالوں کے اندر حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے فرمایا آ کے کہہ دیتا ہے یہ تقریر جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کر دیا کہ نفل یہ بوڑھے ہو گئے ہو بیمار ہو اور رات تحجد پڑھنا فرض نہیں ہے اور مجبوری کے اسے چھوڑو گے تو عزر ملے گا تو کیسے پیار سے اسے ترغیب دے رہے ہیں سنیے تو نفس سے کہتے ہاں ہاں تو ٹھیک کہتا ہے ہاں تو ٹھیک کہتا ہے لیکن استنجا تو کر لوں استنجا تو کر لوں تو کہتا ہے نف ہاں استنجا کر لو استنجا کر لو فرماتے ہیں استنجے کے بہانے اسے میں بستر سے اٹھا کر اور بیت الخلا تک پہنچاتا ہوں کہ چلو اب یہاں تک تو آئے اور جب استنجا کر کے اٹھ جاتا ہوں تو آج کل ٹوائلٹ باتھ روم سب اٹیچ ایک ساتھ بنتا ہے نا تو کہتے جب فارغ ہو جاتا ہوں تو اس سے کہتا ہوں کہ وضو بنا لوں تو سمجھ جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جب نماز تو پڑھنا نہیں ہے تو وضو بنا لے کوئی حرج نہیں وضو بنانے میں کیا نماز کا تو صحیح ہو گیا نہیں پڑھیں گے انہوں نے یہ کب کہا کہ میں نہیں پڑھوں گا یہ تو نہیں کہا انہوں نے تو یہ کہا کہ میں اشنجا کر لوں اور پھر کہا آپ ذرا وضو بنا لیں اور وضو بنا کر کہتے ہیں کہ پھر آ کے اپنے بستر پر بیٹھ جاتا ہوں اور کہتا ہوں دعا تو مانگوں تو بہت خوش ہو جاتا ہے کہ چلو نماز تو اب یہ نہیں پڑھیں گے تھوڑی سی دعا کر پھر نب سے کہتا ہوں کہ اب عادت مسلح پر بیٹھ کر مانگنے کی ہے یہاں مزہ نہیں آ رہا ہے تو کہتا ہے کو واندانی کیا کہتا ہے بمبئی والا تھا تو کہتا واندہ نہیں ہاں؟ یعنی کوئی حرج نہیں مسلح پہ بیٹھ کے مانگ لو کیسے اس طرح سے اسے بہلا پھسلا کر مسلح تک پہنچاتا ہوں اور وہاں پہنچ کر جلدی سے اللہ اکبر کہہ دیتا ہوں ہاں؟ کیا خیال ہے آپ بھی اب کچھ ایسا کریں گے ہاں؟ پہلے تو جتنے کھلے دھوکے ہیں اس سے بچیے چھپے دھوکے کیا سمجھیں گے جب تک کھلے دھوکے سے نہیں بچیں گے بدنگاہی غیبت حسد کینا عداوتیں ذاتی ذاتی اختلاف کی بنیاد پر بیجا غصہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا جب دل مریض ہوتا ہے تو اس کی ایک علامت ہوتی ہے جب دل مریض ہوتا ہے اور بہت سارے امراض ہوں تھوڑے سے مرض ہوں اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ دل نماز میں نہیں لگتا کیا اس کی علامت ہوتی ہے یہ دل نماز میں نہیں لگتا جب تک یہ دل نماز میں نہیں لگتا تب تک اپنے کو مریض جانیے کہ میں دل کا مریض ہوں اور دل کا مریض بہت ہلاکت تک پہنچے گا اللہ حفاظت فرمائے اگر امراض کے ساتھ مر گیا تو اسی کا علاج مشائق کیا ہوتا ہے کہ اپنے امراض بتا کر علاج کرا لیا جائے کسی کے ابا کا بہت بڑا بہت بڑا اسپتال ہو ابا بھی ڈاکٹر ہو اما بھی ڈاکٹر ہو بھائی بھی ڈاکٹر بھا بھی بھی ڈاکٹر لیکن خود مریض ہے تو اتنے ڈاکٹروں کی برکت سے اچھا نہیں ہوگا علاج کرانا ہی پڑے گا ہاں؟ ہمارے گھر میں مشائق ہمارے پلا مشائق ہم مشائقوں سے ہمارے تعلقات اتنے مشائق میرے گھر پہ کھانا کھا کے گئے اتنے ہماری گاڑی میں بیٹھ کے گئے کچھ نہیں کچھ نہیں میاں کچھ نہیں جو لینا تھا وہ نہیں لیا اس لیے صاحب فرمایا کرتے تھے میرے بدن پر گر کر بتاتے ہیں ہاں؟ کیا ہم آپ کے ہیں یہ ہمارے ہے نہیں ہمارے ہوتے تو ہماری مانتے مضمون پورا ہوا کہ نہیں ہوا بھائی ہو گیا نا مضمون پورا یعنی کیا کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیا کیا کیا ہوتا ہے وہ بھی بتایا ابھی کچھ اور باقی ہے کیا ہاں ایس ایم ایس سناؤں لا بھائی ایس ایم ایس لاؤ سن سمجھ اور کیا ہے ہاں؟ ایس ایم ایس کیا مطلب کیا کہتا تھا میں ہاں؟ کریں گے دوستوں ہاں، کریں گے کیا کریں گے اپنے اپنے پیر کو خط لکھ دیں گے کہ میرا دل اتنا پڑوسن کی نگاہ سے گھائل ہے ارے کیا کریں گے پڑوسن کی نگاہ سے دل گھائل ہے کہیں گے کیا اس لیے تھوڑا سا ادھر مائل ہے یہی تھوڑا سا تو لٹ جاتا ہے یہی تھوڑا تو لٹنا ہے آزاد ہو گیا شیطان مسجد ہو گئی ویران گناہوں میں ڈوب گیا انسان الماری میں بند ہو گیا قرآن کیونکہ ہم ہی ہم ہیں رمضانی مسلمان یہ سب کو بھیجتے رہتے ایسی اچھی اچھی باتیں تو مجھ کو ہی بھیجا تھا تو میں نے صبح سنا دیں دوستو بزرگوں اگر ساری دنیا کہے تم بہت پارسا ہو اور ہمارے اندر دل کی گندگیوں نے نگاہوں کی گندگیوں نے سب نے گھیر رکھا ہے تو ان کے پارسا کہنے سے پارسا ہو جائیں گے کیا اللہ سارے دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا خوب جانتا ہے تھوڑی ہمت کر لی جائے فائدہ کیا ہے کہ ہم ہمت کرنے کے والے کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اور جب تک پختہ ارادہ اندر سے نہیں ہوگا جب تک مدد نہیں آئے گی اور یہ ارادہ ہمارے بس کا اللہ نے دیا ہے پکا کا ارادہ ہمیں تو اس سے لڑنی ہے اور اس کی باتوں پر عمل نہیں کرنا ہے مثال یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کا دوست کہے کہ بھائی میرا ارادہ جمعہ کی شام کو فلاں گاڑی سے آنے کا ہے آپ پوچھیں واقعی آ رہا ہے یا ابھی ارادہ ہے تو اس نے کہا نہیں ارادہ ہے ممکن ہے نہ آؤں تو آپ گاڑی بھیجیں گے اسے ریسیو کرنے کے لیے بولیے نہیں بھیجا کیونکہ جب پکا ارادہ نہیں تو آپ کی طرف سے مدد نہیں اکرام نہیں ویلکم نہیں اسی طرح اگر ہم نے ارادہ پکا نہیں کیا تو اللہ کی مدد نہیں آئی ہم سے پکا ارادہ کریں کہ جتنی خرابیاں ہیں سب کو دور کریں گے تدبیر یہ ہے کہ جو جاننے والا ہے نمراج کا علاج کرنے والا ہے ان میں سے کسی ایک کو اپنا ڈاکٹر بنائیں گے بہت سے لوگ کو عادت ہے آج اس شک کے پاس گیا کل اس شک کے پاس گیا سب حضرت سے میرا تعلق ہے کسی سے تعلق نہیں اس کا فقیر میرا کچھ دو اللہ کے نام پر کہا کچھ نہیں ہے گھر ہی لے جا تو لے جائے گا کیا گھر ہاں؟ گھر لے جائے گا اٹھا کے کچھ نہیں دے تو دیا آپ نے سارا گھر یہ ایسے ہی دھوکہ ہے کہ سارے مشاہد کے پاس جانا اور کسی سے فائدہ نہ اٹھانا سارے مشاہد کے پاس جاؤ عظمت محبت پیار اکرام ہمارا دعوت تبلیغ کا کام تو ایک عام مسلمان کا ایک نام سکھاتا ہے تو مشاق تو بہت بڑی چیز ہے لیکن علاج کسی ایک سے کرو تاکہ وہ مزاج سمجھ جائے کہ اس کا مزاج کیسا ہے بازے پیار سے سمجھیں گے بازے محبت سے سمجھیں گے بازے آنکھ نکالتے ہی سمجھ جائیں گے بازے ہاتھ اٹھانے پہ سمجھیں گے باقی بازے دو رسید کرنے پہ سمجھیں گے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں بہت بڑے میاں آئے تھے ہمارے پاس بڑے میاں مطلب بڑی عمر کے نہیں تھے اپنے علاقے کے بہت بڑے آدمی ہیں بہت ساری دنیا میں ڈنکا بجا رہے دو ہزار کا مجمع پچاس ہزار کا مجمع لاکھ کا مجمع بس ان کی بات اور وہاں سے ڈانٹنا شروع کیا تو یہاں لگے بھگا دیا میرے بھاگو یہاں سے سب نکلو یہاں سے بیٹھو گاڑی میں جاؤ اپنے شہر آنے نہیں دے بھاگو یہاں سے بدنام کر سکتے اتنے سال میں اتنے دنوں میں ایک سنت نہیں بتایا سی کا فون بھی نہیں کرنا جب تک یاد نہیں ہو جائے سنت عمل نہ ہو جائے ستائیس دن کے بعد سے لوٹا تھا تو فون آیا حضرت میاں بیوی دونوں نے ستائیس دعائیں یاد کر لیا ہے ہم نے کہا آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہوئے تم ہاں؟ تو بازے پیار سے سمجھیں گے بازے آنکھ دکھانے سمجھیں گے بازے ہاتھ دکھانے سے بازے دو لگانے سے سمجھیں گے یہ تو سب کا مزاج الگ الگ ہے تو آج یہاں گئے پوچھا کنواں گئے پوچھا تو مزاج کسی نے جانا ہی نہیں تو چیزوں کا مربع ہو جائیں گے اس لیے ہاتھ لگائیے دل کو ہاتھ لگائیے بیت ویت سے نہیں ملتا کہ بیت ہو گئے تو مل گیا بیت سے نہیں ملتا ویسے نہیں خالی بیت ہو گئے تو مل گیا ایسا نہیں اس کو ہاتھ لگاؤ کیا خرابی کیا خرابی چیک کو بتاؤ مہینے بھرے پندرہ دن میں جتنے دن میں ان سے معاملہ طے ہو گیا اتنے پھر اطلاع کرو پھر ہاتھ لگاؤ اب کیا ہوا کیا تبیر ہوا پھر فون کرو پھر اطلاع کرو خط لکھو فون کرو فون کا زمانہ ہے ایسا پیر پکڑتے ہیں کہ دنیا زندگی میں کبھی ملے ہی نہیں بہت بڑے پیر سے بیٹھے کہاں رہتا بولے فورن میں رہتا ہے فیملی ڈاکٹر کہاں رہتا ہے بولے لندن میں اچھا سر دکھتا ہے تو کیا کرتے ہو سب اب کیا کرتے ہو فیملی ڈاکٹر لندن میں تو سر کے درد سے لڑتے ہو کیا اللہ دھوکوں سے بچائے بڑا شاطر ہے چوبیس گھنٹے ہر لمحے ساتھ میں ہے کبھی چھوڑتا نہیں ہے ہر وقت وار کرتا رہتا ہے ہم لوگوں پہ اتنا وار کر چکا کہ ہم سن ہو گئے مار کھاتے کھاتے اس لیے ہماری سمجھ میں نہیں آتا کیا کرے کیا کریں یہ ہم نے آپ کے سامنے بتا دیا کیا ہوتا ہے کیا کرنا چاہیے کیسے کرنا چاہیے ساری ہندی کی سندھی میں نے ایک گھنٹے پینتیس سینتیس منٹ میں کر دیا اللہ ہم سب کو با عمل بنائے سبحان اللہ ہی سبحان اللہ عمدی کا نہ شد اللہ ونتوب علی سبحان رب عما والسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین بھائی چندے کا کام سال بھر جاری رہے گا اور ہمارا کام تو انشاءاللہ زندگی بھر جاری رہے گا اس لیے کہ ہم تو بہت سارے مکاتب بھی چلاتے ہیں اس لیے مسجد کی تکمیل ہوگی وہ تو ہوگی انشاءاللہ اللہ نے طے کر رکھا تو ہو جائے گی اس لیے مسجد میں بھی چندہ دیں اور مکتب مکاتب میں بھی دے دیں مسجد میں زکوٰۃ نہیں لگے گی مکاتب میں زکوٰۃ لگتی ہے علماء سے مسئلہ پوچھ کر جیسی تملیغ کو حضرت تھانوی نے بہترین طریقہ لکھا ہے اسی طرح سے تملیغ کر کے لگائی جاتی ہے اس لیے ایک روپیہ دے سکے تو ایک روپیہ دے دیجئے آپ کے اڑوس پڑوس میں کچھ لوگ رہتے ہیں دو دو پانچ پانچ روپے دے دے اگر آپ کے پاس پچاس بھی جمع ہو جائے وہ بھی لا کر دے دیجئے اس میں کوئی شرم کی بات نہیں کہ ہزاروں اور لاکھوں دیا جائے آپ تھوڑا تھوڑا کترا کترا دریا ہوتا ہے دھیرے دھیرے کر کے ایسے ہی جمع ہو جائے گا تو کچھ مانگ کے بھی لائیں گے مانگ کے لائیں گے ارے اسی کی نیت کر لیجئے کہ دین کے لیے آپ علیہ السلاۃ السلام نے مانگا ہے یہ سنت ادا کرنے کا موقع ہے ہم بھی کچھ مانگ لیں گے ہاں؟ شان مت دیکھیے مانگیے ہاں؟ ٹھیک ہے ہمارے لیے بھی دعا کیجیے چلو